سنا حیرت میں ڈالنے والا قصہ ہے لیکن قصہ سننے کے بعد اگر تم نے چار مہینے لکھوائے تو ذرا درجہ کم ہو جائے گا تمہارا قصہ تو میں سناؤں بعد میں اور کوئی چار مہینے کے لیے کھڑا ہو جائے جو پہلے ہو گئی وہ تو ہو گئے نیا آدمی کھڑا ہو جائے انشاءاللہ شاء اللہ ان شاء اللہ اس کا بھی ویسا ہی قصہ بنے گا چار مہینے کے لیے جو اس وقت میں نقد کھڑا ہوگا میں تین دعا دیتا ہوں تم امین کہو گے ارے آمین کہو گے نہ معلوم کس کے امین قبول ہو جائے جو چار مہینے کے لیے ابھی نقد کھڑا ہو اللہ اس کی جان میں مال میں ایمان میں آبرو میں کاروبار میں گھر میں اولاد میں ہر لائن میں اللہ خوب برکت نصیب کرے ارے آمین تو کہو اور دوسری دعا میں یہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالی اس کی نسلوں میں دین کے بڑے بڑے دائی تیار کرے جو صدیوں تک دین کے کام کرتے ہیں اس کی خبر میں سوا پہنچتا رہے آمین کہو تیسری بات چار مہینہ نقد دکھانے والے کی اللہ تعالی ضرورتوں کو دنیا کی اور آخرت کی آفیت کے ساتھ غیبی طریقے پر پوری فرما دے اور ان کی پریشانیوں کو دنیا کی اور آخرت کی غیبی طریقے پر آفیت کے ساتھ پریشانیوں کو اللہ دور فرما دے بڑی عجیب دعا ہے یہ ارے کہو ہمیں اب دیکھو کون کھڑا ہوگا چار مہینے کے لیے یہ تینوں دعائیں لینے کے لیے یہ تینوں دعائیں لینے کون کھڑا ہوگا نام بالکل نہیں لکھوں گا میں نام نہیں لکھنا ہمیں اطمینان ہے جو کھڑے ہیں وہ چار مہینے جائیں گے اچھا چلو ایسا کرو اور کھڑے ہو جاؤ ارے تین تین دعائیں لے ڈالو ارے ہو جاؤ کھڑے پھر میں واقعہ بیان کروں گا واقعہ تو سنانا ہے تمہیں اسی وقت کا واقعہ اسی زمانے کا کو ایک طرف بلا لے اچھا اس طرف آ جاؤ اس طرف آ جاؤ چار چار مہینے والے جو پہلے کھڑے ہوئے تھے وہ بھی آ جاؤ چار چار مہینے والے اس طرف آ جاؤ دیکھو چلے والوں کو ہم پھینک نہیں دیں گے لیں گے ان کو بھی لیکن ابھی تم بیٹھے ہو چار چار مہینے والے اس طرف آ جاؤ چار چار مہینے والے اس طرف آ جاؤ ارے آ جاؤ جلدی ارے دیر مت کرو وہ بات سنانی ہے تمہیں رہ گی کہیں وہ بات جو سنانی ہے تمہیں کہ آج کے دور میں بھی اللہ کی ایسی مدد آتی ہے کہ جس میں تباہی اور بربادی دکھائی دے اور اس میں اللہ کامیاب کرتا ہے آ جاؤ ایک طرف بٹھا دو انہیں بعد میں ترتیب بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ کو سنبھالنے والا ان کے پاس پہنچا دو بہت اور ہے کوئی چار مہینے والا تین دعائیں لینے والا تین چلے نقد لکھوا کر تین دعائیں لینے والا اگر ہو تو اس طرح ہو جائے بھروچ کے اندر ہمارا بیان ہوا بیان ختم کرنے سے پہلے ہم نے اسی قسم کی تین دعائیں دے دی اسی آدمی تیار ہو گئے چار چار مہینے کے لیے اور وہ اسی کے اسی جماعت میں روانہ بھی ہو گئے یہ ہمیں لوگوں نے خبر دی اسی آدمی کہ یہ بھی انشاءاللہ ایک طرف جمع ہو گے اب وہ قصہ سنا دوں سنا دوں قصہ سنا دینے کے بعد پھر چار مہینے کے لیے کون تیار ہوگا دیکھو ہنس رہے سارے کے سارے خوشی کے مارے قصہ یہ ہے کہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ نے عمرے کے لیے تشریف لے گئے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ نے دو عمرے کیے تھے ان میں پہلے عمرے کے لیے آپ تشریف لے گئے میرے کو یوں کہا مولانا نے کہ مولانا صاحب تم بھی ایک جماعت تیار کرو بمبئی والوں کی اور تم بھی جماعت کے ساتھ پانی کے جہاز میں آ جاؤ عمرے کے لیے چالیس دن کا عمرہ تھا ایک چلے کا ہم لوگ چلے گئے دودھ کی ڈیری تھی بمبئی میں آرے ملک کالونی مشہور تھی وہاں پر میں گیا اور جا کر ان ڈیری والوں کو جمع کیا جمع کر کے میں نے کہا بھائی تم ایک ایک چلے کے لیے میرے ساتھ عمرے کے لیے چلو مولاش رحمت اللہ جا رہے ہم بھی چلے تو وہ ڈیری والے کہنے رہے گئے ہم لوگ بے حد پریشانی میں ہیں ہمارے کاروبار پر اتنی پریشانی ہے کہ جس کو ہم بتا نہیں سکتے جتنے آپ لوگ بیٹھے ہو نا ہر ایک پر کوئی کوئی پریشانی ضرور ہوگی پریشانی کے بغیر کوئی نہیں رہتا ان کا ملک کمشنر دودھ کا جو بڑا ہے وہ بھاؤ بڑھا کے نہیں دیتا اور بھینس کا چارہ دانا سب مہنگا ہو چکا لیکن بھاؤ نہیں بڑھا سک ہم ایمان والوں کے اس کاروبار کو ٹھپ کرنا چاہتا ہے کہ ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے ہم بڑے پریشان ہیں لیکن جب تم آئے ہو تو ہم تم کو اپنے لڑکے دیتے ہیں ہمارے لڑکوں کو لے جاؤ میں نے کہا بھائی دیکھو اینٹ کی جگہ اینٹ کی جگہ روڑا نہیں لیں گے ہم میں تو تم کو لوں گا موڑی صاحب ہمارے لڑکے جو ہیں وہ پانچ پانچ سات سات بچوں کے باپ ہیں اور بعد ان میں دادا بھی بن گئے تو چھوٹے بچے نہیں دے رہے تمہیں میں نے کہا پانچ سات بچوں کے باپ ہیں لیکن تمہارے بھی بیٹے ہیں تمہارے بھی بیٹے ہی ہیں نا میں خود آیا تو تم کو لوں گا اگر میں اپنے بیٹے کو بھیجتا تو تم اپنے بیٹے کو میرے بیٹے کے حوالے کر دیتے کہ میں تو خود آیا ہوں اخلاقی دباؤ ڈالا وہ میں نے کہا نا وہ اخلاق کی چاشنی اور کبھی گولی اتر جاتا اندر تیار ہو گئے سولہ آدمی اور چل دیے پانی کے جہاز میں ہم لوگ بیٹھے اور بحرین میں اترے پانی کی جہاز میں ذرا چکر بکر بہت آیا اور سیٹھیے لوگ تھے تو ان کو بے چاروں بڑی پریشانی ہو گئی کبھی ایسا سفر کیا نہیں تھا انہوں نے اب بحرین سے پھر ہمیں سہارن تک جانا کشتی میں بیٹھ کر اور سہارن سے پھر بس کے اندر جانا مکہ مکرمہ تک یہ سفر تھا ہمارا انہوں نے کہا ہمارے بس میں نہیں ہم تو بحرین سے ہوائی جہاز سے جائیں گے وہاں پر جدے تک تو ہم نے بھی نرمی کر دی زیادہ ٹائٹ رہنا ٹھیک نہیں تھوڑا ڈھیلا بھی معاملہ رکھنا چاہیے تھوڑا ڈھیلا معاملہ رکھنے سے زیادہ آدمی کام والا بنتا ہے میں کہا اچھی بات ہے پھر ایک جماعت خشکی سے جائے گی اور ایک جماعت ہوائی جہاز سے جائے گی دو جماعتیں بن گئی اب وہ لوگ میرے کو یوں کہیں کہ تم کو تو ہمارے ساتھ ہوائی جہاز بھی چلنا پڑے گا ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اب ہم کیسے کہیں گے چلیں گے سفر کے اندر پیسے کہاں سے لانا ہم تو یہ خشکی کے راستے سے جتنا خرچ تھا وہ لے کر ہم چلے تھے ایک چلے کا میں نے کہا بھائی دیکھو ہم لوگ یہاں سے آئیں گے تم جہاز جگہ اڑ جاؤ گے یہاں سے ہم ٹیلی فون کر دیں گے تم کو اتارنے والے آ جائیں گے تو نہیں ہم تو تمہارے ہی ساتھ چلیں گے پھر ہمارے ایک ساتھی تھے جو میرے ساتھ اسکول کے پڑھے ہوئے تھے بمبئی میں ابھی زندہ بھی ہیں ان کے بیٹے کا تو انتقال ہوا بھی وہ زندہ ہے وہ میرے پاس آئے تنہائی میں اور میرے کو ٹکٹ پیش کیا وہ تین سو روپئے کا ٹکٹ بنتا تھا ہوائی جہاز کا ٹکٹ میرے کو پیش کیا سے میں ٹکٹ میری طرف سے ہدیہ لے لو میں نے ان سے یوں کہا کہ میں ہدیے کے طور پر تو لوں گا نہیں قرضے کے طور پر لوں گا کہ بمبئی جا کے پیسے واپس کر دوں گا ان کا میں تمہارا ساتھی ہوں میرا ہدیہ لینے میں کیا حرج ہے میرے حرج یہ ہے کہ تم نے دیکھا کہ پھنس گیا تو چلو اس کو دے دو تو جھک مار کے لے گا بہت کوشش کی میں نے کہا میں وعدہ کرو ان کا اچھا وعدہ میں بمبئی جا کے لے لوں گا دے دی ہم بمبئی پہنچ کر ہم ہائی جہاز سے ان کے ساتھ اتر گئے جدہ ایک چلا گزرا مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ نے خوب چلہ گزروایا خوب زوردار تقریر مولانا کی ایمان کی بھری ہوئی کہیں سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کرتا ہے خوب چاروں طرف کام کیا مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں جدہ میں وہ ساری تقریریں میرے پاس لکھی ہوئی ہیں کیونکہ ہمارا حافظہ اتنا امام بخاری جیسا نہیں ہے تو اس نے ہم لکھ لیا کرتے ہیں لوگوں نے ہمیں لکھنے کو منع بھی کر دیا تھا بعض ہمارے پرانے کام کہ قلم بند کرو قلم بند مت کرو ہم رک گئے لیکن ہم پھر بیان نہیں کر سکتے تھے مولانا اسلام رنگتے ہوئے میں نے پوچھا میں حضرت کیا کروں کوئی تو کہتا لکھو کوئی کہتا مت لکھو میں پریشان ہوں میرا حافظہ اتنا طاقت والا نہیں جو آپ کی باتوں کو میں بیان کر سکوں بغیر لکھے مولانا رحمت جی اللہ نے فرمایا مجھے ضرور لکھو پھر ہم نے لکھنا شروع کر دیا اور مولانا نے بھی بڑا اہتمام کیا لکھوانے کا یہیں یعنی اسی ملک کے اندر بڑے بڑے ملک کے جمع ہو رہے تھے تو اس میں ہمارے قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ آدمی زیادہ نہ ہو ان کا کوئی ہو کہ نہ ہو محمد عمر تو ہوگا باقی کسی کو لینا ہو لو میں لینا ہو مت لو اس کے اندر میں ہمیں شریک فرمایا راول پنڈی میں بیان ہو رہا تھا مولانا یسو صاحب رحمت اللہ علیہ کا وہ باتیں جو فرما رہے تھے وہ میں ڈیڑھ سو مرتبہ دکھ چکا تھا تو میں نے قلم روک دیا مولا اس کی نظر پڑ گئی فرمائے لکھتے کیوں نہیں اب وہاں بے ادبی ہے یہ کہنا کہ ڈیڑھ سو مرتبہ لکھ چکا ہوں ہم نے لکھنا شروع کر دیا اس کے بعد پھر میں نے کوئی بیان نہیں چھوڑا چاہے کتنی مرتبہ کیا ہو انہوں نے برابر میں لکھتا رہا مولانا نے اتنا لکھوانے کا اہتمام کیا کہ جس وقت نظام الدین کے اندر ہم تھے سفر سے پہلے تو ہمیں ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ تو نماز فجر کی پڑھ کے استنجے وہ چلا گیا تھا تو مولانا عیسو صاحب میں بیان شروع نہیں کیا تو آ کے بیٹھا تب بیان شروع کیا یہ مولانا کے انتقال کے بیس سال کے بعد مجھے معلوم ہوا اتنا اہتمام کیا مولانا عیسو صاحب نے لکھوانے کا ان کا بیان ان کی زندگی میں ایک مرتبہ دیکھنے کی میرے کو فرصت نہیں ملی اتنی مشہوری لیکن ان کے انتقال کے بعد پھر فجر کا بیان ہمارے حوالے ہوا اور اس طرح ہوا کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب اور مولانا انعام الحسن صاحب دونوں نے مجھے کہا کہ فجر کا بیان تجھے کرنا ہے میں بیٹھ گیا بیان کر دیا وہی کاپی رات کو دیکھتا تھا پھر صبح بیان کرتا تھا رات کو دیکھی صبح بیان کر دی اور لوگوں کے تانے بھی سنے رٹو توتا ہے رٹو توتا ہے رٹی رٹائی کہہ رہا ہے رٹو توتا تو کچھ بھی کرو سننی تو پڑی تو سننے کی تو عادت ڈالنی چاہیے اگر کوئی بات صحیح کہہ رہا ہے تو لے لو اور اگر غلط کہہ رہا ہے تو جھیل لو سمجھے ایسا ہو تو سمجھا دو الجھ جاوے ایسا ہو تو چپ رہو سب سے بڑی چپ چپ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا اگر سمجھے ایسا ہو تو سمجھا دیا جائے تنہائی میں اور جگہ جگہ سمجھانے جاؤ گا پھر یوں کہے گا پھر ہم یوں کہیں گے میں پڑھے رہو گا اس کے اندر تو ایسے موقع پہ چپ مولانا شیخ الحدیث صاحب رحمتہ اللہ علیہ سات دن تک مراقبہ کر کے پورے بیان میں بیٹھے سات دن پورے بیان میں پھر انہوں نے سہارنپور جانا تھا تو مولانا انعام الحسن صاحب سے فرما گئے کہ تمہیں بیان میں پورے میں بیٹھنا ہے سات دن مولانا انعام صاحب بھی بیٹھے شاہلتی صاحب چلے گئے مولانا انعام صاحب بیٹھتے رہے دو مہینے تک برابر بیٹھے پھر شاہی صاحب تشریف لائے بیان میں تین دن تک بیٹھے مراقبہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس کے بعد پھر حضرت مولانا انعام حسن صاحب سے یوں کہا کہ بات جو ہے وہ اللہ کے فضل سے چل پڑی اب تمہارے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر مولانا انعام حسن صاحب نے بیٹھنا پھر بند کر دیا میرے محترم دوستو مکہ مدینہ جدہ خوب زوردار بیان مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ نے کی اور ہم نے وہ سارے بیانات دی تھی اب جانے کے وقت آئے ہندوستان واپسی کا تو وہاں پر مکہ مکرمہ کے اندر ایک مدرسہ سولت ہے آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا اس کا اس کے اندر مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ کا زوردار بیان ہوا اور سارے یہ ہم دو سو تین سو آدمی تھے وہاں جمع تھے یہی سارے عمرے میں جو آئے ہوئے زور سے بیان کر کے یوں کہا چلا تو تم لوگوں نے یہاں دے دیا دو چلے کسی اور ملک میں دے دو اب وہ سارے ایسے تھے جن کی جیبیں جان دے چکی تھی سب خرچہ اتنا ہی لائے تھے تیر مولا تو اسے نہیں دیکھتے تھے وہ تو اسے دیکھتے تھے کہ کرنے والا اللہ ہے غیر سے کچھ نہیں ہوتا ان کے یقین پر تصویریں ہوتی تھی یہ لوگوں نے نام لکھوانے شروع کر دی جو سامان وامان خریدا ہوگا بیچ دیں گے یا قرض لے لیں گے جو کچھ بھی اچھا میں ان آرے ملک کالونی والوں کی تشکیل میں لگا ہوا تھا کہ تم لوگ دو چیلے بڑھا دو وہ لوگ کہہ رہے ہیں صاحب تار پر تار فون پر فون آ رہے ہیں ہم پر اور ملک کمشنر بہت پریشان کر رہا ہے ہمارے لڑکے خوشامد کر رہے ہیں کہ جلدی آ جاؤ ابا جان جی، چالیس دن پورے ہو گئے ابا کے جی، کے آ جاؤ سارا کاروبار اجڑنے کے قریب ہو رہا ہے صاحب اس بات میں اور میں تو ایسے دعا کر کے آؤں اب میں ان کے پیچھے پڑ گیا میں نے کہا دو چیلے تو تمہیں بڑھانی نہیں ہے کہ مولانا اسی صاحب اللہ نے کہہ رہے موری صاحب میں نے کہا دیکھو اللہ اللہ کی مدد بھی تو کوئی چیز ہے مدد ایسی موقع پر آتی ہے ایسا نہیں کہ بالکل خالی ہوا تمہارے بچے بھی ہیں ہیں سمجھدار وہ کرتے رہیں گے اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ انہوں نے بھی دو دو چیلے بڑھا دیے میں زور کی تشکیلیں کر رہا پر کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا میں پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں کی ماں نے دودھ پلایا جو میرے چلے کا تین چلا کرا بھی جب مولانا یسو صاحب نے چلا طے کیا ہے تو کون مرد ہے جو میرا تین چلا کرا دے گی ہم اس میں تھے لیکن جو پیچھے دے رہے تو خود مولانا یسو صاحب تھے اور مجھ سے میرے بارے میں فرمایا کہ سارے پاکستان کے اور ہندوستان کے سب لوگوں کا مشورہ یہ ہو رہا ہے کہ تم مصر چلے جاؤ ہماری بھی پیر تری کی زمین سرک گئی جو ہم دوسرے سے کہتے تھے کہ کرنے والا اللہ ہے کرنے والا اللہ ہے تو جو کہتا ہے کرنے والا اللہ اس پر بھی آتی ہے کہ اب اب اب اب بھی کرنے والا اللہ ہے یہ سہن ہے کہ نہیں ہے یہاں اللہ حفاظت کرے ہم کمزور لوگ ہیں اب میں بہت پریشان اگر نہ کہوں تو کے بات کا نہ کہنا بھی اچھا نہیں اور اگر ہاں کہوں تو جیب خالی تھی اب میں کچھ سوچ سمجھ ہی نہیں سکا میں نے یوں کہہ دیا اچھا میں تیار ہوں اس کے بعد میں پھر ہم بیت اللہ شریف میں تو گیا اور طواف کیا اور طواف کر کے بیت اللہ کا پردہ پکڑا ایک بات تمہیں بتا دوں جو اللہ بیت اللہ پر دعا قبول کرتا ہے وہ اللہ یہاں پر بھی دعا قبول کرتا ہے یہ میرا نظریہ ہے میرے دل میں بیٹھی ہوئی ہے جیسے مکہ مدینے میں جی لگا کے دعا مانگتا ہوں میں سچ کہتا ہوں کہ یہاں پر بھی اسی طرح جی لگا کے دعا مانگنی چاہیے بیت اللہ تو وہی رہ گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں رہ گئے لیکن قرآن جو ہے وہاں بھی تھا یہاں بھی تھا اور یہاں پر بھی ہے ہمارے پاس ہے اور اللہ ہر جگہ ہے خوب رو رو کر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ چپکے سے کہ میرے پاس چھ سو ریال ہے نہیں مصر کا خرچہ چھ سو ریال کا ہے تو غیبی انتظام کر اور ایسا غیبی انتظام کر کہ میرا ہاتھ ہمیشہ یوں رہے دینے والا ہاتھ رہے میرا ہاتھ یوں نہ رہے مانگنے والا ہوں اللہ سے مانگ یہ کرنے والا تیرے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں پھر میں وہاں سے حرم سے باہر نکلا تو ایک صاحب آئے واقعی بڑے تاجر انہوں نے آ کر مجھ سے یوں کہا کہ واڈی صاحب میں تم کو چھ سو ریال ہدیہ کرنا چاہتا ہوں انہیں ہمارے اس مشورے کو کچھ پتا نہیں وہ اتنا زیادہ لگے ہوئے بھی نہیں وہ آئے ہوئے بھی ہیں ڈرائیونگ اجتماع میں آئے تھے وہ چلے گئے ہوں گے انہیں پتا بھی نہیں بالکل انہوں نے کہا چھ سو ریال میں تم کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا دیکھو حاجی صاحب میرے چھ سو ریال کی ضرورت تو ہے لیکن میں ایک شرط کے ساتھ لوں گا یہ ریال بطور قرضے کے لوں گا اور میں آپ کو واپس کروں گا ان کا دیکھو تم نے مانگا نہیں اور تمہاری میں اشراف بھی نہیں ہوا میرے بارے میں تمہیں وہم گمان بھی نہیں تھا اور مجھے پتہ بھی نہیں تو کیا ہے کیا ہے یہ لینے میں میں شرط میں واپس کروں گا یہ قرضے کے طور پر لوں گا ان کا اچھا لو قرضے کے طور پر وہ دے لیا ہم نے اور مصر کا اللہ کے فضل و کرم سے وہی آئے ملک کالونی والوں کا ایک حصہ میرے ساتھ مصر گیا ایک حصہ حبشہ گیا ایک حصہ شام گیا ایک حصہ جی بوٹی گیا ان کی کئی جماعتوں میں تقسیم ہو گئے وہ لوگ ہم مصر گئے اور مصر میں ہم نے دو چیلے اللہ کے فضل و کرم سے گزارے بہت اچھے گزرے تفصیل ساری سناؤں گا تو وقت بہت لمبا ہو جائے گا میں چاہتا ہوں ذرا جلدی تم لوگوں کو چھٹی دے دو بات لمبی نہ کرو خیر ہم وہاں پر گئے دو چیزیں پورے کی اور دو چیزیں پورے کر کے پھر ہم واپس آ گئے وہاں پر بمبئی بمبئی واپس آئے دعوت کے کام میں لگ گئے لیکن مجھے فکر ہوا کہ جن لوگوں کو اتنی قربانی دلوائی تھی ذرا ان کے پاس جانا چاہیے تو میں ہرے مل کالونی چلا گیا سب جمع ہو گئے جو ہمارے ساتھ آئے تھے نا وہ سب جمع ہو گئے میں نے کہا میں تو آیا ہوں یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا ہوا اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ انشاءاللہ اللہ بلا ینسر سر اللہ ینسر جو دین کا کام کرتا ہے اللہ سے مدد کرتا ہے مدد تو اللہ کی آئی ہوگی لیکن سننا ہی چاہتا ہوں کہ کیسے آئی یا آئی کہ نہیں آئی کیونکہ بات میں مدد اللہ دیر سے لاتے جلدی نہیں لاتے رولاتے بہت ہیں خوش نما نہ لے سب آئے تو تیرا رات کا رونا ہم کو بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے جب تو رات کا روتا ہے تو ہمیں بہت ہی خوشی ہوتی تو میں نے پوچھا بھائی مجھے مدد آئی ابھی تک مجاہدہ زیادہ ہی چل رہا ہے تو یہ مر سب آ گئی مدد تم کو بتاؤ کیسے آئی انہوں نے یوں کہا کہ ملک کمشنر نے بھاؤ بڑھایا نہیں ہمارے لڑکوں نے بہت کاریگر سے نہیں بڑھایا اور اتنے کہا کہ میں تم سے دودھ نہیں خریدوں گا میں دوسری جگہ سے خریدوں گا اس نے طے کر دیا کہ تم سے میں دودھ نہیں خریدوں گا آنند کی جو ڈیری ہے میں وہاں سے دودھ منگوا کے بمبئی میں بیچوں گا تم سے خریدوں گا نہیں اور تم بغیر لائسنس کے بیچ نہیں سکتے بمبئی میں اب اگر دودھ نہ دوہو تو جانور پورا خراب ہو جائے اور اگر دودھ کو دوہ لو تو وہ کسی کام کا نہیں بیچ سکتے نہیں کتنی اچھل ہوئی ہوگی ان بچوں کو یہ سب خبر ان کے باپ کو آ رہی تھی اور باپ روتے بہت تھے اللہ کے سامنے اب اس کے بعد اللہ کی شان کہ دودھ موٹر میں آنند سے چلا بمبئی کے لیے اور سور کا سیلاب آیا نرمدا اور تاپتی وہاں پر ہماری نہریں اتنے شور کا سیلاب آیا ہے کہ نہ معلوم کتنے آدمی مر گئے کتنے گھر اجڑ گئے کتنی کھیتی غارت ہو گئی اور پانی بالکل بھر گیا ریل موٹر سب کا جانا بند ہو گیا کتنا نقصان ہوا تو وہ موٹر جو تھی وہ بھی وہیں کھڑی رہ گئی آ نہیں سکی ہوائی جہاز لا نہیں سکتے اور پوری بمبئی دودھ سے خالی اب یہ ملک کمشنر کے گلے کے اندر پھندا لگا اب یہ دوڑا ہوا آیا ان کی اولاد سے بات کی کہ میں میں بھاؤ بڑھاؤں گا اور تم سے ہی دودھ خریدوں گا کیا پھنس گیا نا وہ اب اگر لوگوں کو ممبئی میں دودھ نہ ملے تو میل کمشنر کو تو سب قتل کر ڈالے دودھ ان کو نہیں دیتا تو لا کے دیتا نہیں اچھی طرح سے جم کے انہوں نے بھاؤ مانگا اور اس نے قبول کیا اور ان کا کاروبار چل پڑا اور خوب نفع ہوا اور اب تک وہ کاروبار ان کا چل رہا ہے اور اب تک وہ لوگ جماعتوں کے اندر جا رہے ہیں تو دیکھیے یہ سیلاب کا آنا سینکڑوں ہزاروں کے لیے تو بربادی کا سبب بنا اور ان کے لیے اللہ نے کامیابی کا سبب بنایا وہ سیلاب ان کے کامیابی کا سبب اللہ نے بنایا جیسے میں نے کہا تھا جب عہد کا پہاڑ ہلا تو آپ کا یہ جھوم رہا ہے اور وہاں پر زمین پھٹی اور زمزم کا پانی نکلا اور حضرت اسماعیل السلام کی زندگی بنی تو اس سیلاب میں ان کی زندگی بنی اللہ نے حفاظت فرمائی بس یہ واقعہ میں نے بیان کر دیا اللہ کی مدد قیامت تک برابر آتی رہے گی لیکن غیب پر یقین کر کے ظاہر کے خلاف اللہ کا جو وعدہ غیبی ہے اس پر یقین کر کے اپنی جی چاہی کے خلاف اللہ کا حکم جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آدمی تیار ہو جائے تو آمن و امیر صالحہ دونوں باتیں ہو گئی تو پھر اللہ پاک کی مدد آئے گی اب بولو ہمت کر کے چار چار مہینے کے لیے چھ چھ مہینے کے لیے بارہ بارہ مہینے کے لیے ڈیڑھ ڈیڑھ سال کے لیے کون کون تیار ہے کھڑے ہو کر اپنا نام لکھوا دے کھڑے ہو جانا جو تیار ہو چار مہینے والے تو گئے ڈیڑھ سال والے سال والے چھ مہینے والے اگر کوئی ہو تو وہ کھڑے ہو جائے جی آپ تیار ہیں دو بھیا تیار ایک سال کے لیے اور بولو کراچی کے اللہ قبول کرے اور بولو بھائی آپ نے لکھوایا ان کا لکھا بھائی امام الدین ایک جماعت امام الدین صاحب چھ مہینے جماعت کہہ رہے نام کیا ہے ماشاء اللہ پوری جماعت تیار ہے ہاں، اور فرماوے ایک جماعت محمد تاریخ صاحب ہاں، جی۔ سات ماہ کی جماعت سات ماہ کی جماعت میں محمد تاریخ صاحب جی۔ کون سی مسجد کی نوشرا کی میں دیکھ رہے ان کے نام اور لکھنے والے بھی کھڑے کر دو نا اندر شہزاد ڈیرا اسماعیل خان اندرون ملک ایک سال بیرون ملک ایک سال جی محمد جی محمد سعید ایک خالی کہاں سے بھائی راول پنڈی ڈرو سب بیٹھے ہو جانے کی فضا نہ بنا جانے کی فضا بالکل نہ بنا نام آپ کا بستی والے بولے میرے محمد دلشاد بھائی بستی والے جو میوات کے احباب ہیں وہ بھی بولے کشمہ مغل سے اقتصاد انسان دنیا میں جس چیز کو اپنی محنت کا میدان بناتا ہے اس کو اس چیز کی خیر اور اس کو اس چیز کی بھلائی اس کو حاصل ہو جاتی ہیں جس چیز کو اپنی محنت کا میدان نہیں بناتا اس چیز کا خیر اس چیز کی شر اس چیز کا شر اس چیز کی اچھائی اور برائی وہ اس کو حاصل نہیں ہوتی زمین کو محنت کا میدان بناتا ہے تو زمین سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے دکان کو محنت کا میدان بنا لیتا ہے تو دکان سے ہوتا ہوا نظر آنے لگتا ہے ملازمت کو محنت کا میدان بناتا ہے تو اس سے ہوتا ہوا نظر آنے لگتا ہے جہاں اس کی اپنی محنت اس کی اپنے جان و مال کی قربانی جس کام پر لگتی ہے اس کا نفع اس کا نقصان اس پر کھل جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اصل میں دین کی محنت کے لیے پیدا فرمایا لیکن اس کی محنت نے اس نے اپنی محنت کے میدان مختلف بنا لیے جس کو جو چیز نظر آئی جس میں فائدہ ہوتا دکھائی دیا دوسروں کا جس میں دیکھا کہ تجارت والے فائدے میں ہیں اس نے تجارت شروع کر دی جس نے دیکھا زمیندار فائدے میں ہے اس نے زمینداری شروع کر دی جس نے دیکھا ملازمین فائدے میں ہے اس نے ملازمت شروع کر دی یہ نہ دیکھا کہ میرے میرا محنت محنت کا میدان اور میرے لیے کیا چیز متعین کی گئی خدا کی طرف سے کہ میں اپنی محنت کو اس پر لگاؤں اس نے اس پر غور نہیں کیا بلکہ اپنی محنت کے لیے خود ہی میدان طے کر لیا اور اپنی راہ خود ہی طے کر لی اللہ تعالی انبیاء علیہ والسلام کے ذریعے سے ایک محنت متحدہ فرمائی وہ اصل اس امت کی محنت کا میدان ہے وہ اصل کامیابی والا راستہ ہے اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ سارے کے سارے راستے ناکامی کے ہیں اس کے علاوہ کے جتنے راستے ہیں سب ناکامی کے ہیں اب سے پہلے ان راستوں پر چلنے والے سارے کے سارے ناکام ہوئے ان سب کی تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے اور جو اس راستے پر چل کے کامیاب ہوئے ان کی تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے اس وقت بھی دنیا میں ہر ایک انسان سمجھتا ہے جانتا ہے کہ دنیا میں بھی محنت کرنے والے سو فیصد کامیاب نہیں ہے لیکن اللہ تعالی نے دین کی محنت کرنے والوں کو سو فیصد کامیاب کیا ہے اور دین کی محنت چھوڑنے والوں کو سو فیصد ناکام کیا ہے اس لیے میرے عزیز دوست دوستوں بزرگوں اس کام کو سمجھیں اور اس کام کے تقاضوں کو اوڑھیں اس کام میں اپنی جان مال کی قربانیوں کو بڑھائیں اس کام میں ہم آگے بڑھیں اللہ تعالیٰ نے بہت سادہ محنت بہت سادہ لوگوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ شروع سے یہ کام اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے بڑوں کو اس کے لیے ذریعہ بنایا یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی آدمی کسی خیر میں ذریعہ بن جائے اور وہ خیر اس کے اندر باقی رہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہدایت کے لیے ذریعہ بنائے رکھے یہ بہت بڑی بات ہے ورنہ اگر انسان ہدایت کے لیے ذریعہ نہ بنے تو بہت خطرے میں ہے کہ گمراہی کے لیے ذریعہ بنے اس لیے کہ اس کے اندر استعداد ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت رکھی ہے اس استعداد کا صحیح استعمال کرے گا اپنی محنت کو فنا ہونے والی چیزوں سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے پر اور اس بات صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے پر اپنے آپ کو لائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی استعدادوں کو اس راستے استعمال فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو سارے عالم کی ہدایت کے لیے ذریعہ بنائیں گے اس نے اگر اپنے اپنے اپنی محنت کو اور اپنی قوت کو خدا تعالی کے یہاں سے جو یہ نعمت لے کر آیا ہے اس کو اگر اس نے اس کا صحیح استعمال نہ کیا تو یہ تھوڑا سا وقت ہے دنیا کا جس میں آخرت کو بنانا ہے یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا اور یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا تو دوبارہ واپس نہیں آئے گا وہاں جا کے آخرت میں تمنا کرے گا کہ کاش مجھے واپس واپس دیا جائے کہ وہاں جا کے میں اچھا عمل کر لوں اس لیے میرے عزیز دوستو بہت بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کے لیے اس طرح ذریعہ بنائے رکھے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم ہم سے پہلو کو ذریعہ بنایا اور وہ ذریعہ بنے جیسا میں علی محراب صاحب نے فرمایا محض ماننے پر کہ جس طرح کہا جس وقت کہا جو تقاضا دعوت کا آیا اس پر فوراً کھڑے ہو گئے یہ نہیں سوچا کیا کہا جا رہا ہے یہ نہیں سوچا کہ اب کرنا ہے یا پھر کرنا ہے بلکہ جس وقت کا جو تقاضا آیا اس تقاضے کو فی الوقت اوڑھ لیا کہ ابتدائی لوگ بات سنا ستر ماہیا صاحب کی اور سمجھ میں نہیں آتی تھی تو ایک عالم نے پوچھا ایک میں اسے کہ بھائی تو تو تو بتا کیا سمجھا میرے کچھ میں آئی نہیں تو اس نے کہا کہ میں نے یہ سمجھا کہ یہ مولانا یہ کہہ رہے کہ بھائی تو اپنی ساری زندگی کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے فارغ کر لیں تو بھائی تو سمجھا میں نہیں سمجھ سکا اس بات کو اور یہ بات جب سمجھ میں آتی ہے آدمی کے جب وہ اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے کام کے اور کسی چیز کے فائدے کو سمجھ لیتا ہے جب تک آدمی کسی چیز کے فائدے کو نہیں سمجھتا اس وقت تک اپنے جان و مال کو اس اس پر نہیں لگاتا آدمی کی جان و مال اس کی محنت اس کام پر لگتی ہے جس کام کا فائدہ جس کام کا فائدہ اس کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے دنیا میں بھی آدمی کیا کرتا ہے محنت کرتا ہے مشورے کرتا ہے کہ بھائی میں کس کام میں اپنے آپ کو لگاؤں جس چیز کا فائدہ کے سامنے ظاہر کیا جاتا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتا ہے اس پر اپنی محنت کو لگا دیتا ہے اور ایک وقت تک اپنے آپ کو قربانی کے ساتھ چلاتا رہتا ہے اور جب اس کا فائدہ نظر آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو اس کام کے حوالے کر دیتا ہے اسی طرح میرے عزیز دوست اللہ تعالیٰ نے یہ محنت فرمائی جتنی قربانیاں دیں گے جتنے اس کام میں آگے بڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس کام کی حقیقت کو ہم پر کھولے گا اور وقت ہاتھ سے گزر گیا تو وقت تو گزرتا چلا جا رہا ہے بہت سے ایسے ہیں دنیا میں جو دنیا سے زندگی گزار کر چلے گئے بہت سے ایسے ہیں دنیا میں زندگی بنا کر چلے گئے یہی وقت ہے زندگی گزارنے کا بھی یہی وقت ہے زندگی بنانے کا بھی تھوڑے سے وقت میں زندگی کو بنا لے گا کوشش کر لے گا اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی نعمتوں میں اس کو رکھیں گے جو اسے زندگی گزار کر جانے کو اصل قرار دے گا تو زندگی کے جانور کو گزار کر جا رہے ہیں تو میرا عزیز دوست زندگی گزار کر جانا تو کمال نہیں ہے زندگی تو حیوانات بھی گزار کر جا رہے ہیں اور غیر مسلم زندگی گزار کر جا رہا ہے لیکن مسلمان کا کمال انسان کا کمال تو زندگی بنا کر جانا ہے اس طرح حیوانات کے لیے کوئی آہستہ وعدے نہیں اور کوئی نعمت نہیں تمہیں زندگی گزار کر جانا تو یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان خانے کا وعدہ نہیں ہے بلکہ زندگی جو ہے بنا کر جانا اللہ تعالیٰ کے مہمان خانے کا وعدہ اور زندگی محنت گزار کر جانا کہ آدمی اسی محنت میں لگا رہے کہ میری چار دن کی دنیا کی زندگی بن جائے اور آخرت کی فکر نہ کرے رکھا یہ کوئی بھلا آدمی نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک محنت عطا فرمائی ہے اس محنت کو میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ نے تم سے پہلو کو ذریعہ بنایا اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو بھی اس کام کی حقیقت عطا فرما دے اور اس کام کے ساتھ ہمیں طالب بن کے اس کام میں ہمیں لگا دے اس کام میں ہمیں آگے بڑھنے والا بنا دے اس کام میں قربانی پر آدمی آگے بڑھتا ہے اور ماننے پر آگے بڑھتا ہے اپنے آپ کو حوالے کر دے اور اپنی استداد کو اپنی اپنی جان و مال کو حوالے کر دے جتنا آدمی اپنے آپ کو اس کام میں تابے بنا کر اپنے آپ کو چلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اس کام کی حقیقت کو کھولتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کام کے فائدے اس پر کھولتا ہے اور جس کا فائدہ کھلتا ہے اس میں آدمی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو بڑی بات ہے یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے دعائیں بن جائیں انسان دنیا میں دو ہاتھ سے خالی نہیں ہے یہ دائیں ہوگا یا مزہ ہوگا یا کوئی اس کو دعوت دے رہا ہوگا یا یہ کسی کو دعوت دے رہا ہوگا تو اگر ہم اللہ کو اس کے رسول کی طرف دعوت دینے والے بن گئے ایک آدمی کو کھانے پہ ایک وقت میں آپ نے بھی مکرو کر لیا میں نے بھی مکرو کر لیا میں نے بھی اس کو بلا لیا آپ نے بھی اس کو بلا لیا تو وہ ایک وقت میں تو ایک ہی دعوت قبول کی جاتی ہے ایک وقت میں دو دعوتیں قبول نہیں کی جاتی تو جو آدمی اللہ کو اس کے رسول کی طرف دعوت دے گا تو ہر انسان اللہ کو اس کے رسول کی طرف مدعو ہو جائے گا اور جب ہر ایک اللہ کے رسول کی طرف مدعو ہو جائے گا تو دوسروں کی دعوت سے بچ جائے گا ورنہ دعوت تو ہر ایک دے رہا ہے جب تو ہم تو حق کی دعوت اور خیر کی طرف دعوت کچھ وقت کے لیے دیتے ہیں وہ کچھ وقت نہیں دیتے اور باطل کی دعوت ہمیشہ ہے ہر وقت سے اس لیے میرا یہ دوست ہم اپنی محنت کو بڑھائیں ہم اپنی قربانیوں کو بڑھائیں اور اس کام میں آگے بڑھیں چار چار مہینے سات سات مہینے سال ڈیڑھ سال اس لیے کہ دنیا کی جتنی محنت ہم کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے ہمارے سارے تقاضے پورے ہو رہے ہمارے بیوی بچوں کی ساری خواہشات پوری ہو رہی جس چیز پر ہم نے اپنی محنت کو بھی نہیں لگایا اس چیز کی وہ چیز ہمارے اندر نہیں آ رہی اس لیے اپنے آپ کو جو جماعت میں جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ان پہ اس کام کی حقیقت کو کھول دے جو جانے والے ہیں وہ اپنے آپ کو پابند بنا کر جو اعمال بتلائے گئے ہیں ان اعمال کو اپنے آپ کو پابند بنا کر چلتے رہے جنہوں نے بھی راضی نہیں کی اللہ تعالیٰ ان کو بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے انہیں تیار کرے اور وہ اپنی وہ تو اپنی ذات سے تیار ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان کی رکاوٹوں کو دور فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے ان کے لیے راستہ آسان فرمائے وہ بھی اپنے آپ کو بہت جلد خارج کریں جتنا اپنے آپ کو فارغ کر لے گا جتنا یعنی جیسا حالات میں قدم اٹھائے گا اللہ تعالیٰ حالات کو اللہ اللہ تعالیٰ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ حالات کو لاتے ہیں اچھے اور برے جو آدمی اپنے آپ کو یعنی حالات سے متاثر کر لیتا ہے وہ آگے نہیں بڑھتا تاجر کے حالات آتے رہتے ہیں لیکن اپنے کام کو اپنے کام میں لگا رہتا ہے ایسا نہیں کہ کوئی تاجر حالات کے آنے سے تجارت کو چھوڑ دے وہ تو انتہال اس کی تجارت پر آتا ہے اپنی محنت کو اور بڑھا دیتا ہے اس لیے حالات سے متاثر ہو کر خدا کے دین کی محنت کو چھوڑنا مزید حالات کو دعوت دینا ہے اس لیے اپنی اپنی محنت کو بڑھانا ہے دین کی محنت کو اور جو اب تقاض و حال آ رہا ہے دنیا کے اعتبار سے یعنی اس کو یہ اس کو یقین کرو کہ یہ حال یہ مصیبت اسلام کی محنت سے دور ہوگی نکلنے کے اپنے نکلنے کے زمانے میں اپنی تصویرات کا اہتمام خوب خدا کی دین کی دعوت خود جن لوگوں کو دعوت دو خوب خدا سے مانگو اور خوب جم کر تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو فضائل کی باتوں کو سنیں گے ہمارے اندر اعمال کا شوق پیدا ہوگا تجارت کے حلقے لگے ہوئے ہیں زراعت کے حلقے لگے ہوئے ہیں کاشتکاریوں کے مذاکرے ہو رہے ہیں چیزوں کو بڑھانے کے ان کا بنانے کی محنت ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہمارا فکر اس کے اعتبار سے بڑھ رہا ہے اور اس کے اس اس کے, کے نتیجے میں بہتر سے بہتر چیزیں تیار ہو رہی ہیں اچھی سے اچھی جو ہے طریقے سے ہماری ضرورت ہماری خواہش پوری ہو رہی ہے لیکن جب ہم فضائل کی تعلیم میں بیٹھیں گے فضائل کے حلقوں میں بیٹھیں گے فضائل کو سنیں گے اعمال کی رقبت ہمارے اندر پیدا ہوگی اعمال کا شوق پیدا ہوگا اس وقت دنیا میں ایک چیز کا ایک چیز کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں اس چیز کے کا دھیان اور اس چیز کی محبت اور اس چیز سے اپنی ضرورت کے پورا ہونے کا یقین ہمارے دل میں بیٹھ جاتا ہے لیکن اگر ہم فضائل کی تعلیم اور فضائل جو ہے کے فضائل کو سنیں گے اور سنائیں گے اور اس کا آپس میں مذاکرہ کریں گے تو جنت کی نعمتوں کا اور جہنم کے خلافیوں کا ہمارے اندر یقین پیدا ہوگا وہ ہمارے دل میں بیٹھے گا اس سے ہمارے اندر اعمال کی رغبت پیدا ہوگی اعمال جو ہے ممار بھی کرنے کی طرف شوق پیدا ہوگا اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات پر چلنے والا بنائے اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے داعی بنا دے اللہ تعالی ہماری زندگی کے ہماری زندگی کا مقصد اس کام کو بنا دے ہمیں اس کام میں آگے بڑھنے والا بنا دے اور اگر بھائی نہ کیا اور یہی سوچتے رہے کہ ہم نہیں جب کر لیں گے وہ جب نہیں پھر کر لیں گے تو بھائی وقت ہاتھ سے گزر جائے گا وقت ہاتھ سے گزر جائے گا تو پھر پہچانے سے کوئی فائدہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات اس کے لیے تیار ہیں سب تیار ہیں انشاءاللہ شاء اللہ بھائی یعنی اپنے آپ کو اپنے اوپر تقاضر و برکت سے اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمت میں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی وہ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اس نعمت کی ناشکری پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا ہی بڑا عذاب ہوتا ہے اور سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لے جنہوں نے اس کام کا عملہ لیا ہے اور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے لیے سارے عالم ان کو یہ بنایا ہے اور ملکوں میں اور یعنی سارے عالم میں جماعتیں پھیری ہیں الحمد للہ وہ لوگ نے اس بات کو لیا جنہوں نے نہیں لیا یعنی ہم تو اپنے یہاں بھی دیکھ رہے کہ جنہوں نے نہیں لیا وہ اب تک بیٹھے رہے کوئی نہ کوئی بہانہ کوئی نہ کوئی بات اپنے آپ کو بالکل یعنی اپنے ذہن کو فارغ کر لو اس کام کے لیے ادھر ادھر کی باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جتنا اپنے آپ کو اس کام میں آگے بڑھاؤ گے جتنا اس کام میں اپنے آپ کو مصروف رکھو گے ادھر ادھر کی باتوں سے محفوظ رہو گے اور جتنا اس کام میں سے سستی ہوگی اور جتنا جو ہے دوسری محنتوں میں اپنے آپ کو لگاؤ گے ذہن منتشر رہے گا اور میوات تو خاص طور سے بات ہے میوات کے لیے کہ میوات تو اس کام کے علاوہ ترقی کر ہی نہیں سکتی اصل تو ساری امت ہے کہ ساری امت کے لیے یہ کام ہے لیکن میوات تو اس کام سے بغیر ترقی کی کی اس تو ابتدائی سے کام سے ہوئی میوات کے ہاتھ سے تو آپ حضرات خوب واقف ہیں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا فضل فرمایا کتنا بڑا کرم فرمایا ہمارے کا رخ آپ حضرات کی طرف ہو گیا ورنہ دہلی سے لگے ہوئے اور بہت سے علاقے تھے لیکن بھائی اس نعمت کو جو جتنا نعمت کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو انعام ملتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ان لوگوں میں باقی رکھتا ہے جو اس کی قدر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نعمت کو انہیں لوگوں میں باقی رکھتا ہے ورنہ یہ کام بھیج ہے صاحب بات درج کر دوں تم میں ویواز پر یہ کام موقوف ہے نہ میری ذات موقوف کام کہاں سے چلا تھا کہاں پہنچ گیا سارے یعنی میں تو اپنے یہاں کے ویواد کی بات بتاؤں کہ ہمارے یہاں میوات اور علاقوں کے اعتبار سے کافی پیچھے ہے اور صوبے آگے بڑھ گئے کام میں کہ انہوں نے اس محنت کو لے لیا جو ذریعہ بنتا ہے وہ تو آگے رہتا ہے قربانیوں میں آپ حضرات دن جہاں بھی ہو دنیا کے کسی کونے میں ہو آپ حضرات پر تو ذمہ داری یعنی اولین ہونے کے اعتبار سے ہے اس لیے جتنی اپنے قربانیوں کو قربانی بڑھاؤ گے اتنا کام میں آگے بڑھو گے ورنہ دوسرے نہیں اڑیں گے تو واقعی نہیں اڑے لوگ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کام کی حقیقت عطا فرما دے اور اس کام کے لیے ہمیں فارغ کر دے یہ تو سب طے کر لیں ان کہ پانچ وقت کی نماز تو باجماعت جماعت نہیں چھوڑے گا یعنی یہ بات تو مسلمان ہر مسلمان کے طے طے کرنے کی کیا وہ تو اس کے لیے ہے ہی وہ تو اس کے علاوہ تو ہی نہیں کر سکتا اور مہینے کے تین دن پابندی کے ساتھ ہفتے کی دو گشت اور دو تعلیمیں ایک اپنے گھر کی اور ایک جو ہے مسجد کی اور مسجد کے لیے ڈھائی گھنٹے اور روز کے فکر کے لیے آپس میں بیٹھ کے سوچنا اور جڑنا اس کے لیے سال کا کا کم کم کم کم سے سے سال سال چلا ورنہ کے چار چار چار مہینے کی یعنی عادت ڈال لو ورنہ سال کے چلے تو کہیں جائے نہیں جس کام کے لیے آج بیٹھتا ہے سوچتا ہے محنت جو ہے اس فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر وہ کام کھول دیتا ہے اس لیے یعنی کوشش کرو روزانہ روزانہ ڈھائی گھنٹے کا علاوہ جڑنے کی ڈھائی گھنٹے مسجد سے باہر محنت کے لیے ہے جب ہماری مسجد چوبیس گھنٹے آباد ہوگی تو چوبیس گھنٹے مسجد میں سنی جانے والی باتیں چوبیس گھنٹے مسجد میں آواز سے جو ہے پیدا ہونے والی جو ہے رحمتیں اور خدا کی طرف سے آنے والی برکتیں وہ چوبیس گھنٹے ہمارے گھر میں پہنچیں گی چوبیس گھنٹے جو چیز کارخانے میں تیار ہو رہی ہے اور جو چیز چوبیس گھنٹے یعنی بازاروں میں مل رہی ہے وہ چوبیس گھنٹے محنت ہونے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں پہنچ رہی ہے کہ دکانیں دکانیں چوبیس گھنٹے کھلی ہوئی ہیں کہ جب چیز کی ضرورت ہو رہی ہے بعض کارخانے چوبیس گھنٹے چل رہے ہیں کہ جو روشنی ہمارے گھروں میں نظر آ رہی ہے یہ اس واسطے چوبیس گھنٹے روشنی ہے کہ چوبیس گھنٹے میں کا کارخانہ چل رہا ہے اس سلم کی مسجد مسجد نبوی وہ چوبیس گھنٹے آباد تھی اس واسطے چوبیس گھنٹے انوارات گھروں میں پہنچ رہے تھے اور وہ انوارات کون سے پہنچ رہے تھے کیونکہ وہ انوارات پہنچ رہے تھے جس سے آدمی کو صحیح اور غلط نظر آتا ہے ابھی جو ہمارے گھر میں وہ روشنی پہنچ گئی جس سے ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں کیونکہ یہ روشنی بھی مخلوق ہے اور وہ چیزیں بھی مخلوق ہے مخلوق سے مخلوق نظر آتی ہے جب ہم اپنی یعنی اپنے آپ کو مسجد کے تعبیر کریں گے اور مسجد کی آبادی کی محنت کریں گے کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نور عطا فرما دے گا جس نور سے ہمیں ہمیشہ کا نقصان اور ہمیشہ کا فائدہ نظر آئے گا تو اس کے لیے سب سب تمام احدار تیار ہیں اللہ تعالیٰ ہزار اچھا، پہ آپ کو ماں بعد میرے عزیزوں دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں اللہ جل جلالو امن والوں نے انسان کو اس دنیا کے اندر تھوڑے دنوں کے لیے بھیجا ہے جو دنیا کے اندر آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے اسے ایک نہ ایک دن دنیا سے سفر کرنا ہے مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے اس کا مدار اس دنیا کی زندگی پر ہے اس کا مدار اس دنیا کے زندگی پر آدمی اگر اپنے آپ کو اچھے اعمال کر کے لے جاتا ہے اپنے آپ کو انسان بنا کر لے جاتا ہے اپنے آپ کو بھلا بنا کر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانا جنت کا ٹھکانا ہے اس کا ٹھکانا راحت آرام کا ٹھکانا ہے اس کا ٹھکانا چین اور سکون کا ٹھکانا ہے اور اگر آدمی اپنی دنیا کی زندگی کو غفلت کے اندر گزار دیتا ہے لاپرواہی کے اندر گزار دیتا ہے اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی گزارتا ہے نہ نبی پاک علیہ السلاط السلام کے طریقوں سے منہ مو موڑ کر زندگی گزارتا ہے تو اس کا ٹھکانا جہنم کا ٹھکانا ہے اس کا ٹھکانا بہت برا ٹھکانا ہے اس کا ٹھکانا پریشانیوں کا اور بے چینیوں کا ٹھکانا ہے اس لیے دنیا کی زندگی بہت کانٹے کی زندگی ہے آدمی اس کے اندر ہی اپنے لیے بوتا ہے یا اپنے لیے اس کے اندر کانٹے بناتا ہے اگر آدمی اس کے اندر اپنے لیے پھل بوتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو ملتا ہے اور اگر آدمی اس کے اندر اپنے لیے کانٹے بوتا ہے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ اس کو پریشانی ہونی پڑتی ہے اس لیے اس دنیا کی زندگی کے اندر ہمیں کرنا ہے ہمیں اپنے آپ کو محنت کرنی ہے ہمیں اپنے آپ کو قیمتی بنانا ہے اور قیمتی بنانا کیا ہے قیمتی بنانا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے مطابق نبی پاک علیہ السلاط و کے طریقے کے مطابق لے کر اگر اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے مطابق لے کر چلتا ہے تو وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے اور اگر اللہ کے حکموں سے غافل ہو کر چلتا ہے تو پھر دنیا کے اندر بھی اس کی پریشانی ہے اور آخرت کی خبر خدا جانے وہاں اس پر کیا بیتے گی اور کرنے کا زمانہ یہی زمانہ ہے جو ہم پر گزر رہا ہے جو ہم پر بیت رہا ہے اگر ہم کر لیں گے تو پالیں گے نہیں کریں گے تو بھائی کسی کا کچھ نہیں اپنا ہی نقصان ہے ہر ایک کو اپنی اپنی قبر میں جانا ہے ہر ایک کو اپنے کیے کا حساب دینا ہے کون جیسا کر کے جاوے گا اس کا نتیجہ ویسا ہی اس پر ملے گا اچھا کر کے جاوے گا تو اچھا نتیجہ ملے گا برا کر کے جاوے گا تو اس کا خمیازہ خود ہی بھگتنا پڑے گا ہر ایک کی اپنی اپنی کرنی ہے اپنی اپنی بھرنی ہے آخرت کے اندر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا باپ بیٹے کے بیٹا باپ کے بھائی بھائی کے میاں بیوی کے بیوی میاں کے کوئی کسی کا کام نہیں دے گا وہاں تو جیسے انسان کے اعمال ہوں گے جیسے انسان کے اخلاق ہوں گے جیسے کردار ہوگا جیسا اس نے اپنے ساتھ گیا ہوگا ویسا ہی اس کا نتیجہ مرتب ہوگا اس لیے میرے عزیزوں دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں یہ دنیا کی زندگی جو ہم پر گزر رہی ہے ہمیں اپنی اس کی قیمت کو پہچاننا ہے اس کی قدر کرنی ہے تاکہ کہ ہماری دنیا بھی بنے اور ہماری آخرت بھی بنے اور قدر کیا ہے کہ اپنے آپ کو انعامات کے اندر لگانا کو اللہ کے حکم کے مطابق لے کر چلنا ہے آماد کیا ہے آماد یہ ہے نمازوں کا پڑھنا تقدیر اولا کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں نمازوں کو صحیح صحیح یاد کرنے ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز کے اندر کوئی کمی رہ جائے کوئی خامی رہ جائے تعلیم کے اندر جم کر بیٹھے تاکہ ہمیں عملوں کی قیمت معلوم ہو عملوں کا شوق ہمارے اندر پیدا ہو جائے جب تک آدمی کو کسی چیز کی قیمت معلوم نہیں ہوتی اس وقت تک اس کا شوق اس کا اس کی رغبت دل کے اندر نہیں ہوتی یہ شوق ایسی چیز ہے جو آدمی کو عمل پر ڈال دیتی ہے اگر ہم تعلیم کے اندر جم کر بیٹھیں گے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سنیں گے تو ہمارے اندر ایک رغبت پیدا ہوگی ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا اور ایک شوق پیدا ہوگا پھر وہ شوق کی وجہ سے اس عمل کا ہمارے لیے آسان ہوگا تسبیحات کا اہتمام کریں کم سے کم تین تصویر تیسرا کلمہ غرو شریف استفاد ان تین تسبیحات کا اہتمام کریں تاکہ ہمارے اندر اللہ جنشان ہو امن والو کا دھیان پیدا ہو جائے آدمی کے دل میں جب اللہ کا دھیان پیدا ہو جاتا ہے تو پھر برائیوں سے بچنا آسان ہوتا ہے اور بھلائیوں کا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے تعلیم ہے فکر ہے نمازوں کا پڑھنا ہے قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کا اہتمام ہو کشتوں کو کریں اس نیت کے ساتھ کہ ہمارے محلے میں ہماری بستی میں ہمارے ماحول میں کوئی آدمی بے نمازی نہ رہے بے نمازی کی نخوصت نماز پڑھنے والوں پر بھی آتی ہے اس لیے کوشش کریں اس بات کی کہ ہمارے اطراف میں ہمارے محلے میں ہمارے ماحول میں کوئی آدمی بے نمازی نہ رہے جو جماعت میں جانے والے ہیں وہ تو انشاءاللہ ان عملوں کو کریں گے جو واپس جانے والے ہیں وہ یہ نہ سوچ کر جائیں کہ ہم واپس جا رہے ہیں ہمارا کام نمٹ گیا اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے نہیں بھائی واپس جا کر اپنے مقامی کام کو اہتمام سے کرتے رہیں اپنی مسجد وار جماعت کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں اپنے مقامی کام کو اہتمام سے کرتے رہیں جتنا مقامی کام کو اہتمام سے کریں گے اتنا ہمارا ماحول دینی ماحول بنے گا اتنی ہماری فضا ایمانی فضا بنے گی جب ہمارے ماحول کے اندر دینداری آئے گی تو آج شان ہو دنیا کی پریشانیاں بھی دور فرمائیں گے اور آخرت کی پریشانی بھی دور فرمائیں گے اور اگر ہمارا ماحول ماحول بے دینی کا رہا ہمارے ماحول کے اندر برائیاں پھیلتی رہی تو جتنی پریشانیاں آج انسانوں کے اندر آئی ہوئی ہیں اس سے زیادہ پریشانی اور اصل پریشانی آخرت کی پریشانی ہوگی آخرت کے اندر وہی آدمی کامیاب ہوگا جو اپنے آپ کو دیندار بنا کر اللہ کے حکموں کے مطابق رہ کر چلا ہوگا وہ تو کامیاب ہے اور اگر دنیا کے اندر ہم نے اس کام کو نہیں کیا اپنے آپ کو دیندار بنانے کی کوشش نہیں کی تو ہماری دنیا بھی خراب ہوگی ہماری آخرت بھی خراب ہوگی اللہ شان ہو ہم نوالوں ہمیں اپنے عملوں کا شوق نصیب فرماوے ہمیں اپنے عملوں کی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرماوے ہماری زندگی کو دینی زندگی بناوے تاکہ ہماری دنیا بھی بنے اور ہماری آخرت کا بیڑا بھی پار ہو جائے مانگو اللہ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 رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم رب اغفر وارحم انت خير الراحمين رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا بنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب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 اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها